حماد بن سعید عبد الوہاب سقفی سلیمان بن حیان حفظ بن غیاز یزید بن ہارون ابن مبارک اور سفیان سب نے بن سعید سے مالی کی سنت اور ان کے حدیث کے ہم معنی روایت کی سفیان کے حدیث میں ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھائیس